حسان بن کاہل کہتے ہیں میں بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا اور ایک ایسے بزرگ کے پاس بیٹھ گیا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اس نے کہا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اوپر والی حدیث ذکر کی اس میں ہے انہوں نے کہا اس کی سرزنش نہ کر اور اس کو مت ڈانٹو اسے چھوڑ دو ہاں میں نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی تھی وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے تھے اور اسماعیل نے ایک مرتبہ کہا وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے تھے میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے حدیث نمبر 48 مستد احمد